تعالی دل شان ہو اور من والا ہوں اس کائنات میں جتنی مخلوق کو پیدا فرمایا ان تمام مخلوق میں انسان کو صاحب حقوق بنایا اور اس دنیا کو انسانوں کے لیے دار الحقوق بنایا اب انسان کے علاوہ دوسری مخلوق پر اگر غور کریں گے تو چڑیا کا ایک بچہ جو چڑیا سے پیدا ہو رہا ہے وہ جب تک چھوٹا سا ہوتا ہے وہاں تک اس کی ماں اس کے منہ میں نوالے دیتی ہے لیکن جہاں وہ بچہ بڑا ہو گیا اس کے پر آ گئے کو اڑنے کی طاقت آ گئی تو وہ وہاں سے اڑ کر چلا جاتا ہے پھر اس کا باپ کون اس کی ماں کون کچھ پتا نہیں تعلق ختم یہ مسئلہ مسلم ہے دنیا دیکھ رہی ہے اس مسئلے کو کہ جب تک اس بچے میں اڑنے کی طاقت نہیں ہے وہاں تک تو اس کا تعلق اس کی ماں سے لیکن جہاں وہ بچہ اڑنے والا ہو گیا تو اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے ایک بھینس کا بچہ جب پیدا ہوا جب تک وہ چھوٹا ہوتا ہے وہ ماں سے دودھ پیتا رہتا ہے لیکن جہاں وہ بچہ بڑا ہو گیا اس کی عمر ہو گئی تو وہ ماں سے جدا ہو جاتا ہے اس کے تعلقات ماں سے ختم ہو جاتے ہیں پھر اس بچے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے بس وہ ایک آزاد الگ ہو جاتا ہے دنیا کی تمام مخلوق میں اگر آپ غور کریں تو یہی ملے گا لیکن ایک انسان ایسا ہے بہت غور سے سنے مجھے چند باتیں ضرورت کی عرض کرنا ہے ایک انسان ایسا ہے کہ جس کو ہم تعلی نے پیدا ہونے کے بعد تھوڑے سے وقت میں جدا نہیں کر دیا یہ انسان مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ سے جڑا رہتا ہے بچہ ہے تو بھی ماں باپ سے جڑے گا بڑا ہوا تو بھی ماں باپ ہی سے جڑے گا جوان ہوا تو بھی ماں باپ سے ہی جڑے گا برا ہوا تو بھی ماں باپ ہی سے جڑے گا حتیٰ کہ ماں باپ مر گئے تو بھی اس زندہ بچے کی نسبت تو اسی باپ کی طرف ہوگی ماں باپ مر گئے لیکن نسبت پھر بھی اسی ماں باپ کی طرف ہو رہی ہے تعالیٰ نے انسانوں میں ایک تعلق قائم فرمایا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ تعلق قائم ہے ہمارا تو اب حقوق بھی ہوں گے سیدھا سا مسئلہ ہے کہ جب ہمارے تعلقات قائم ہیں تو ہمارے حقوق بھی ہوں گے اس لیے اللہ شاہ نے فرمایا کہ اولاد کے حقوق ماں باپ پر تمہارے گھر پہ بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کو کہا گیا اچھا نام رکھو تمہارے گھر پہ بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کو کہا گیا کہ اس کی اچھی تربیت کرو بچپن ہی سے اس کو اللہ اللہ کا نام سکھاؤ اس کو بچپن ہی سے شیر سے نظر آؤ اس کو بچپن ہی سے کتے اور بلوں سے نظر آؤ ورنہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نکل کر مخلوق کا خوف آ جائے گا یہ کیا کتے سے ڈرا رہے ہیں بلے سے ڈرا رہے ہیں فرمائے جب وہ پیدا ہوا تو اس کے کانوں میں توحید پھونکو اذان کے ذریعے سے اور فتح و عالمگیری میں لکھتا ہے کہ اذان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرسری آپ اذان دے دو فتح و عالمگیری میں لکھا ہے کہ بچے کے کان میں جب تم اذان دو گے تو اس طرح پر اذان دو گے جیسے منارے پر دے دے باقاعدہ تم کان پہ ہاتھ رکھو اور باقاعدہ حیال الصلاح اور حیال الفلاح کے موقع پر اپنی گردن کو دونوں طرف پھیرو گے جیسے منارے پر اذان دی جاتی ہے ویسے بچے کے کان میں اذان دے گی سرسری اذان نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کے کان میں پیدا ہوتے ہی توحید کو پھونکنا ایمان کو پھونکنا ہے تو ہمیں کہا گیا کہ اپنے اولاد کی تربیت کرو حقوق ہے اولاد کی حضرت مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ کو والسلام کی والدہ ہے یہ نبی کی بیٹی ہے ان کے بعد سے عمران علیہ والسلام یعنی عیسیٰ علیہ والسلام کے نانا ہوتے ہیں عمران علیہ السلاۃ والسلام مریم علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھی اور عمران علیہ السلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا ادھر عمران علیہ السلام کی بیوی نے نظر مانی اور نظر یہ مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی بہت بڑی چیز ہے مساجد کی خدمت بہت بڑی چیز ہے ہمارے زمانے کی مسجدیں صرف نماز کے لیے رہ گئی ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی وہ صرف نماز کی مسجد نہیں تھی وہاں جہاں نماز ہوتی تھی وہاں تعلیم بھی ہوتی تھی وہاں تبلیغ بھی ہوتی تھی وہاں ان اللہ اور اللہ اللہ کی سدائیں بھی چلتی تھی خانقاہ بھی چلتی تھی بلکہ بقدر ضرورت چونکہ وہ زمانہ جہاد کا تھا اس لیے مسجد نبوی کے ذہن میں اس کی پریکٹس بھی ہوتی تھی روایات بڑے آپ بلکہ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ حضرت کے پاس کوئی جیل خانہ نہیں تھا اور سماما اتنے اسال جو اپنے قبیلے کے سردار اور اپنے قبیلے کا بہت بڑا آدمی اور صحابہ ان کو پکڑ کے لے آئے اور وہ مومن نہیں تھے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد کے ستون سے بند ہوئی اور تین دن تک مسجد کے ستون سے بندے رہے اور حضرت ہر نماز کے بعد ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کئی فحال کریت ہو اور سماما ایک ہی جواب دیتے تھے ان زادم اللہ شاکر فرمایا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں, میں, میں سردار ہوں میرے قبیلے والے بدلا لیں گے اور اگر تم نے مجھ کو احسان کر کے چھوڑ دیا میں زندگی پر شکر گزار رہوں گا حضرت مسکرا کر چل دیتے تھے لیکن صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ ان کی رعایت کرنا ان کو کھانا کھلانا ان کو استنجا کے تقاضے پر لے جانا ان کی ساری ضرورتیں پوری کرنا تین دن کے بعد حضرت ظہر کی نماز میں آئے اور فرمایا سماما کو کھول دو اور سماما سے فرمایا جاؤ اب سمانو گئے نہیں مسجد نبی سے باہر ایک باغ تھا اس باغ میں جا کر غسل کیا اور غسل کر کے آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں کلمہ پڑھایا کسی نے پوچھا سماما سے کہ سماما جب بندے ہوئے تھے تب خطرات تھے تب تو تم نے کلمہ پڑھایا اور جب چھوٹ گئے تو اب کلمے کی ضرورت کیا تھی فرمایا نبی کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان تو تب ہی آ گیا تھا میرے دل میں اخلاق بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے لیکن میں اگر اس وقت اپنے ایمان کا اظہار کرتا تو شاید تم یہ سمجھتے کہ میں قتل کے خوف سے ایمان قبول کر رہا ہوں اس لیے میں نے ظاہر نہیں کیا جب مجھے کھول دیا گیا تو میں اپنی رضامندی سے اعلان کر رہا ہوں اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لوگ صحابہ مجھے پکڑ کے لے آئے میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا تو اب میں عمرے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں حضرت نے فرمایا ضرور جاؤں لیکن فرمایا اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا خود نبی علیہ السلام نے منع کرنا اس لیے کہ مکے کے حالات ٹھیک نہیں ایمانی اسپیڈ آ چکی تھی اب سماما رکتے کہاں بلوائی دھار کر دیا زور زور سے بتا کعبہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے اور خوب پتائی ہوئی آپ کی کس کل لوگوں نے کی چچا عباس آئے اور چھڑایا آپ کو اور یہ فرمایا کہ یہ تو اس قبیلے کا بادشاہ ہے جہاں سے گیہوں آتے ہیں اور سماما نے اہل مکہ کو یوں کہا کہ آئندہ اب تمہیں گیہوں کا ایک دانہ نہیں دوں گا جب تک کہ محمد الرسول اللہ مجھے اجازت نہ دے اللہ ابھی ایمان لائے ہیں واپس آئے مدینے سے حضرت سے فرمایا کہ حضرت اس طرح کا واقعہ ہوا میرے ساتھ اور میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اب ایک گانا بھی نہیں دوں گا تمہیں جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہ دے تو اخلاق نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمہ دے حضرت نے فرمایا سماما تعلق باقی رکھو جو غلہ جو اناج دیتے ہو دیتے رہو اس کو بند نہ کرو بہت ممکن ہے کہ تمہارے اس گلے کی بنیاد پر اور تمہارے حسن اخلاق کی بنیاد پر مکہ کی گلیوں میں ایمان آ جائے اچھا اخلاق بہت بڑی چیز بہت بڑی چیز انسان کے اندر جب اچھے اخلاق آ جاتے ہیں تو پھر اس کی زبان میں مٹھاس اس کے چلنے کے اندر بھی اچھے اخلاق مصنوعی بناوٹی آرٹیفیشل نہیں جو آج کل ہے کہ ظاہر میں تو مسکرا رہا ہے ماشاء اللہ آ جاؤ آ جاؤ یوں باہر کھول کر مہانگے کے لیے کھڑا رہتا ہے اور اندر میں کہتا ہے کمینہ کہاں آ گیا یہ آرٹیفیشل محبت نہیں حقیقی طور پر دل میں محبت ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من للہ و اب غزل اللہ و و منا اللہ فقط استقمل علیمان جو اللہ کے لیے محبت کرے جو اللہ کے لیے دشمنی کرے جو اللہ کے لیے کسی کو دے اور جو اللہ کے لیے روکے میں نہیں دیتا ہوں وہ میری ذاتی غرض نہیں اللہ کے لیے میں تمہیں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ تم گناہ کے کام کرتے ہو میں تمہیں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ تم جوا کھیلتے ہو میں تمہیں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ تم شراب پیتے ہو میں تمہیں اس لیے مدد نہیں کرتا ہوں کہ تم نماز نہیں پڑھتے میں تمہیں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ تم زنا کے حدوں پر جاتے ہو معلوم ہوتا ہے کہ میرا نہ دینا اللہ کے خاطر ہوا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے محبت رکھی اللہ کے لیے جس نے دشمنی رکھی اللہ کے لیے جس نے دیا تو اللہ کے لیے اور جس نے نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے فرما اس کا ایمان پورا ہو گیا فقط استقمل ایمان کا ایمان پورا ہو گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماما کو فرما دیتے رہو تو اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی مسجد بھی تھی نماز کی جگہ بھی تھی خانقاہ بھی تھی اللہ اللہ بھی ہوتا تھا دعوت و تبلیغ کا مرکز بھی تھا جماعتیں روانہ ہوتی تھی اور اس زمانے میں اللہ کے نبی کی مسجد میں قیدیوں کو باندھا بھی جاتا تھا غیر مسلموں کو اجازت تھی مسجد نبوی میں آنے کی آج وہی اجازت ہمارے وہاں ختم ہو گئی اسی لیے تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ مسجد میں ہتھیار چھپاتے ہو اسی لیے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں میرے بھائیوں کس نے منع کر دیا بلکہ میں کہتا ہوں ہر جمعہ کو ان کو دعوت دو جب ہماری جمعہ کی نماز ہوتی ہے ان کو کہو کہ آپ آؤ ہماری مسجد میں اور بیٹھو ہماری مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھو گے بیٹھو آ کر ہم کیا ایکٹیویٹی کرتے ہیں اب ہماری نماز دیکھو اب ہمارا خطبہ سنو اب ہمارے پیغمبر کی باتیں سنو سو پچاس کو دعوت دو ہر جمعہ کو بلاؤ ان کو اپنی مسجد میں میں کہتا ہوں خدا پاک کی قسم حکومت جو ہمارے خلاف ہے یہی قوم ہمارے فیور میں اور ہماری ڈیفینس میں کری ہو جائے گی لیکن ہم نے تو جھگڑے شروع کر رکھے نہیں نہیں نہیں ان کو مسجد میں نہیں آنے دینے کی ہم نے تو جھگڑے شروع کر رکھے اور باہر کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے وہ اخلاق ہی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ہمارے گرویدہ ہو اور مسجد میں ہم نے اپنے اپنی ایکٹیویٹی اور اپنی نمازوں کو دیکھنے ہی دیا تو نہ باہر کیا اخلاق نے نہ اندر میں آنے دیا تو پھر ہمارے باپ میں بدزنی کا علم نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا میں نے ابھی کل ہی کی مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ کسی زمانے میں ہندو عورتیں ہماری مسجد کے دروازے پر اپنے معصوم بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی تھی کہ مسلی نکلے گا تو یہ بہت مبارک ہوگا یہ نیک ہے یہ صالح ہے یہ دم کرتا ہوا چلے گا تو میرا بچہ اچھا ہو جائے گا اور ایک ایک نہیں کئی کئی عورتیں کھڑی رہتی تھی جو اپنے بچوں کو دم کراتی تھی کم سے کم اس وقت وہ مسجد کے دروازے پر کھڑی رہتی تھی یہ سوچ کر کہ حالانکہ وہی مسلمان جو مسجد سے نکلا اور جس کے پاس دم کرایا وہی مسلمان مارکیٹ میں ہوگا تو وہ دم نہیں کرائے گی وہی مسلمان لیکن مارکیٹ میں جب وہ مسلمان تھا تو دم نہیں کرایا یہاں دم کراتی ہے اس لیے کہ اس کا خیال یہ تھا کہ مسلمان مارکیٹ میں جھوٹ فریب دھوکے والا ہوتا ہے کم سے کم مسجد میں صحیح ہوتا ہے تو ہمارے پاس دم کروائے آج وہ وقت آ گیا کہ وہ مسجد کے دروازے پر بھی اب نہیں آتی اور ہم سے اب دم نہیں کرواتی اس لیے کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ مسلمان اپنی مسجد میں بھی اب ٹھیک نہیں ہوتا ہے ان کے اندرون اخلاق کریکٹر بگاڑ فساد اللہ تعالیٰ یہ ہمیں معاف فرمائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مسجد نبوی میں کئی لوگ بھی آتے تھے بلکہ مسجد کے ستون سے بدوا دیا تھا حضرت نے تین دن تک ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں کو دعوت دیں آؤ ہماری مسجد میں ہمیں کوئی اسکال نہیں تمہارے اوپر بیٹھو ہماری مسجد اور ہم کیا کرتے کیسے نماز پڑھتے ہمارے طریقے کو دیکھو اگر آپ کو شبہ ہو تو ہمیں کچھ بتا دو تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب تعلق شان ہوں انسان کو حقوق والا بنایا اس کے بچے کے حق ہیں اولاد ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کا حق ہے اولاد کے اوپر اور بچوں کے حقوق ماں باپ پر یہ ہیں کہ اچھا نام رکھو اس کی بچپن سے اچھی تربیت کرو اس کا ذہن دین والا بناؤ اس کا ذہن بچپن سے دنیا کے تذکروں والا نہ بناؤ دنیا کے تذکروں والا نہیں دین کے تذکروں والا بناؤ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں عمومی طور پر ہماری زبان پر ایک جملہ ہے بزمر صاحب میری چاہت ہے کہ میرا بچہ کھاتا پیتا رہے کھاتا پیتا رہے کھاتے پیتے رہنا ارے یہ تو اس پات پہ سونے والا بھی کھا رہا ہے اسے بھی کھانا مل رہا ہے کھاتے پیتے رہنا یہ کمال نہیں ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنی اولادوں کے متعلق جو سوچنا ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ کو و اہلی کم نارا اے کو اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اسی لیے قرآن کریم نے ہم کو ایک دعا سکھائی ربنا اعین وجعلنا للمتقین اماما امام اللہ میری بیوی کو میرے شوہر کو میرے بچے کو میری آنکھوں کی گندک بنا دے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آنکھوں کی گندک کا کیا مطلب ہے بچہ آنکھوں کی گندک کب بنے گا تو اصل بصری نے فرمایا ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے ماں باپ کے سامنے اولاد نمازی بن جائے ماں باپ کے سامنے اولاد تقوی والی بن جائے ماں باپ کے سامنے اولاد حلال کھانے والی بن جائے یہ ہے آنکھوں کے دندر کھاتا پیتا ہو جائے یہ کیا چیز ہے کھاتا پیتا ہو جائے مذہب دعا کرو کھاتا پیتا ہو جائے یہ کوئی چاہت نہیں ہے ہماری ہم نے کیا چاہ لیا ارے بھائی اللہ سے دعا کرو تو اونچی دعا کیوں نہ کرو کھاتے پیتے یہ کوئی دعا ہے اللہ سے تو یہ دعا کرنی چاہیے ربنا آتینا دنیا ہسنا وفیل آخرت ہنسنا اے اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا دے میری آخرت بھی بہتر بنا دے اور خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے یوں کہا ربنا آتینا دنیا ہنسنا من خلاق فرمایا جس نے یوں دعا کی کہ اللہ میری دنیا اچھی بنا دے اللہ کہتا ہے میں آخرت میں کچھ نہیں دوں گا کچھ نہیں جاؤ تیری دنیا میں نے اچھی بنا دی تھی اور پھر مومن کو اللہ نے دعا سکھائی کہ صرف دنیا نہیں کھاتا پیتا ہو جانا یہ تو دنیا ہی ہوئی صرف صرف دنیا نہیں یوں کہو آتی نا پھر دنیا ہنسنا وہ بھی لاخرت حسنا اے اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا میری آخرت بھی بہتر بنا دنیا بھی اچھی بن جائے آخرت بھی اچھی بن جائے یہ ہے مومن کی دعا اور وہ ہے کافر کی دعا جو صرف یوں کہتا ہے کہ میری دنیا بن جائے مالو بلا آخرت من خلاق تو اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اور مومن کی دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے دنیا بھی بہتر دے دے آخرت بھی بہتر دے دے میں یہاں بھی حلال کی روزی کمانے والا بنوں اور آخرت میں بھی تیری جنت کا مالا من بنوں میں یہاں بھی کمائی ہوئی روزی کو تیرے راستے میں صرف کروں اور آخرت میں تیری جنت کا مستحق بنوں میں یہاں بھی دنیا کے اندر دولت کے ہوتے ہوئے تجھے نہ بھولوں یہ مومن کا طریق ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا رجال اللہ بیون ان ذکر اللہ قام تائز ہی فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کی تجارت ان کو نمازوں سے نہیں روکتی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی یہ مومن کی اخلاق بیان کیے گئے بڑے سے بڑا تاجر ہے اپنی جگہ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر تاجر بن عمر سے بڑھ کر تاجر کون عثمان سے بڑھ کر تاجر کون ارے اتنی دولت ہے عثمان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ڈھیر سارا لگا ہوا ہے گزو تبوک کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مجھے مال کی ضرورت ہے مال دو صحابہ سے فرمایا مجھے مال کی ضرورت ہے تو صحابہ نے جی کھول کر دیا صدیق بہت مشہور واقعہ ہے صدیق تو سارا گھر کا سامان لے آئے اور عمر آزاد آئے اور عثمان نے تین سو اونٹ تین سو ایک دو نہیں تین سو اونٹ سامان سے بھر کر جتنی ضرورت اس لیے کہ تبوک جانا تھا اور تبوک نو سو کلو میٹر مدینہ سے تو نو سو کلو میٹر میں اور واپسی میں نو سو کلو میٹر اور وہاں جتنے دن کا قیام ہے اس مدت کے اندر جتنی ضرورت ایک اللہ کے بندے کو ہو سکتی ہے ساری ضرورتوں سے اونٹ بھرا ہوا ہے ایسے تین سو اونٹ سامان کے ساتھ بھر کر اللہ کے حبیب کی خدمت میں لائن لگا دی اور فرمایا یا رسول اللہ عثمان اب بھی حاضر ہے اگر اور ضرورت ہو تو عثمان تیار ہیں اور نبی اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ حضرت نے یوں فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی عبادت نہیں کرے گا تو بھی اللہ اس کو جنت ادا کرے گا آپ انداز لگائیں سطد کتنے خوش ہوئے ہوں گے اور آج ہم کو یہ کہہ دیا جائے تو کلی سے فجر گائی اگر ہم کو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر آج کے بعد کوئی عبادت نہیں کرو گے تو بھی جنت ضرور ملے گی تو بجٹ سے ہی ہم غائب ہو جائیں گے کہ چلو اب جنت تو ہو ہی گئے ہم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تاجد پر رہے تھے صبح میرے بھائی اور ایک یوں روشنی ہوئی اور آواز آئی عبد القادر بہت عبادت کر لی اب تحجد کے لیے نہ اٹھا کرو اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا تو سیدنا عبد القادر جینانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ مردود شیطان تو میرا ایمان خراب کرنے آیا بھلا مجھ سے نماز معاف کرنے آیا تو پھر روشنی ہوئی اور اس کے اندر سے آواز آئی عبد القادر تیرے علم نے اس کو بچا لیا تو پھر عبد القادر جیلانی نے فرمایا ولا قوت باللہ مردود میرے علم نے نہیں بچایا میرے اللہ نے بچایا علم کیا چیز ہو میرے اللہ نے مجھ کو بچایا تو حقیقت یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے مارتا لیکن ان کی دولت نے ان کو نماز سے نہیں روکا عبادت سے نہیں روکا جنتی اعمال سے نہیں روکا اور وہ برابر دین کا کام کرتے رہے ہوتا ہے رجال اللہ اللہ تو نہیں تجارت ذکر وہی وہی تائز رکھا نیک بندے وہ مومن مومن نیک بندے وہ ہیں کہ جن کی تجارت جن کا کاروبار جن کا بزنس اس کو ایمان سے نہیں روکتا اور نماز کے بعد میں قرآن کیا کہتا ہے پوچھو ہی سے حافظ و وسلاتی وسط اے لوگوں نمازوں کی خوب پابندی کرو حافظ ولد نمازوں کی خوب پابندی کرو سلاطل وسطیٰ اور فرمایا خاص طور پر اثر کی نماز کی پابندی کرو معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ سلاط وسطی سے اثر کی نماز اور فرمایا میرے باپ میں شبہ نہ ہوتا کہ عائشہ نے قرآن میں زیادتی کر دی تو میں اس آیت میں سلاط وسطی کے بعد اثر کا لفظ بڑھا دیتی کہ سلاط وسطی سے اثر کی نماز اور خاص طور پر اثر کی نماز کا قرآن کریم نے اس لیے ذکر کیا کہ اثر کے وقت مارکیٹ بہت گرم ہوتا ہے اثر کا جو ٹائم ہے نا مارکیٹ بہت گرم ہوتا ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ گاؤں سے آتے ہیں ان کو واپس جانا ہوتا ہے اندھیرا ہو جائے گا تو مارکیٹ گرم ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تجارت میں تیزی آ جاتی ہے اور خریدار بھی جلدی کرتے ہیں کہ بھائی جانا ہے تو بیچنے والے کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو یہ چلا جائے گا تو وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے دکان پہ برابر مست ہے چونکہ اثر کے وقت میں نماز غائب ہونے کے خطرات ہیں اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کان کون کر حدیث فرمایا جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی فقط ہوتی رہا مالو فرمایا اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اس کو اہل و عیال اور اس کا مال لٹ گیا اصل کی نماز یہ جو ویاپاریوں کی عادت ہوتی ہے نا کاروبار میں لگے ہیں لگے ہیں لگے ہیں لگے ہیں اور مغرب سے پہلے پہلے جلدی جلدی اللہ اکبر صحابہ کا معمول یہ تھا حدیث شریف سنو ایک مرتبہ کوبا میں جھگڑا ہو گیا کوبا تو جاتے ہیں نا آپ میں جھگڑا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کے بعد صلح کے لیے تشریف لے گئے وہاں کچھ دو مکان میں جھگڑا ہو گیا تو صلح کے لیے تشریف لے گئے اصل کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور فرمایا ابو بکر اصل کی نماز پڑھا دو گی تو صدیق اکبر نے فرمایا ان شیخ اگر تم چکا ہو تو میں پڑھا دوں مسلح پر چلے گئے اور ابو بکر صدیق نے نماز شروع کرا دی نماز شروع ہو گئی اور اللہ کے نبی تشریف لے آئے تو حضرت یوں صفوں کو چیلتے ہوئے اور صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضرت آ رہے تو نماز ہی یوں جراحت ہے حد پھر یا حضرت پہلی تک میں آتے اور صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں تو صحابہ نے نماز میں صدیق کو اطلاع دینے کے لیے یوں تالیاں بجائی اوپر سے لیکن ابو بکر قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول تھے کہ توجہ نہیں ہوئی تو اور زیادہ بجائے تو ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ تالیاں بجانا نشانی ہے حضرت کی لان تشریف لانا تو یوں کنکیوں سے دیکھا تو حضرت کھڑے تھے صدیق کے افراد پیچھے ہٹنے لگے جب حضرت تشریف لے آئے پیچھے ہٹنے تو اللہ کے حبیب نے اشارہ کیا ٹھہرے رہو پڑھاتے رہو تو صدیق کے اکبر نے یوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ نبی ایک امتی کو کہہ رہا ہے کہ ٹھہرا دے شکر ادا کی اور پھر پیچھے ہٹ گئے اور حضرت چالو نماز میں آگے آگے نماز پوری ہوگی خیر اس میں مسائل ہے وہ تو مدرسے میں آؤ تو میں سمجھاؤں گا کہ کیا مسئلے اس میں وہ اندر کے جو مسئلے ہیں وہ یہاں سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ کو کیسے امام بنا دیا کیسے آگے پیچھے ہو گئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب کراط نہ کر سکتے ہو کسی وجہ سے کھانسی آ جا رہے یا اور کوئی وجہ ہو گئی یا پیچھے سے کسی کا روب پڑا کبھی روب بھی پڑتا ہے کسی کا اور کراط نہ کر سکا تو اس صورت میں امام کو چاہیے کہ پیچھے ہو جائے اور پیچھے والا آگے آ جائے اس کو کہا جاتا ہے وہ کہا کہ اس میں حسر ہو جائے اگر امام کو حسر ہو گیا وہ کراط نہیں کر سکتا ہے تو شریعت میں یہ ہے کہ امام پیچھے ہٹے دوسرے کو آگے بڑھائے یا یہ ہے کہ امام کے وضو کا مسئلہ ہوا خون نکل آئے تو امام پیچھے سے کسی کو آگے نہ ہی بنا دے خود چلا جائے اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے پیچھے کون لوگ ہونے چاہیے حضرت فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے لَيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُلُو الْأَحْلَامِ ایمان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو مند ہو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کے پیچھے وہ لوگ کھڑے رہنے چاہیے جو مند ہو کہ اگر امام کو نائب بنانے کی ضرورت پڑ جائے تو امام ان کو آگے کرے اب اگر جاہل قسم کے لوگ کھڑے ہوں گے اور امام صاحب یوں اشارہ کریں گے تو وہ بھی نماز توڑ دے گا پیچھے سے اور یہ تو نماز ہی میں آگے بڑھنا ہے نماز توڑنا نہیں ہے نماز ہی میں آگے آنا ہے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام کے پیچھے فہیم لوگ کھڑے ہو عقل مند لوگ کھڑے ہو اور ہمارے وہاں ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جن کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے یہ تو اللہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ بعض جگہوں پر معذم صاحب بھی اب حالم رکھنے لگے ورنہ معذم صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اذانی کے ٹھکانے نہیں ہوتے وہ مسئلے کیا جانے گا جن کے اذانی کے ٹھکانے نہیں ہوتے تو مسئلے مسائل کیا جانے تو جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے تو صدی کے اکبر کو حسر ہو گے آپ کراط نہیں کر سکے اور جب نہیں کر سکے تو اب نماز نہیں ہو سکتی تھی اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور صدیق پیچھے چلے گئے نماز پوری کر دی خیر اس میں بڑے مسائل مجھے جو بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جب اثر کی نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ نے نبی کا بھی انتظار نہیں فرمایا ابو بکر کو امام بنا کر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے یہ صحابہ کے نماز کا اہتمام تھا مجھے اہتمام بتانا ہے اور ویاپاری لوگ مغرب تک کاروبار کرتے رہتے ہیں اور دس منٹ باقی ہوتی ہے تو جلدی جلدی دور کرتے ہیں ایسا نہ کرو حضرت نے فرمایا کہ جس کے اثر کی نماز چھوٹ گئی فقط ہوتی رہا و مالو ہو اس کا گویا کہ گھر بار اور مال و دولت لٹ گیا علماء نے اس روایت پر تین معنی لکھی سنو تین معنی ایک معنی یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا کہ عصر کی نماز کے چھوٹنے پر گویا کہ ماں باپ لوٹ گئے اور اور, اور مال و دولت لوٹ گیا فرمایا کہ حضرت اپنی وہی کے ذریعے سے بول رہے ہیں اللہ نے آپ کو یہ بتایا ہے اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ حضرت اپنے تجربے سے بیان فرما رہے ہیں کیا تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ جس نے آل اولاد کے خاطر اولاد کے خاطر دولت کو کمانے کے خاطر اثر کی نماز چھوڑ دی تو وہ سن لیں کہ اب یہ اہل و عیال اور دولت ہی تباہ ہو جائے گی اور بعضوں نے تیسرا مطلب محدثین نے بیان فرمایا اس کا کہ اللہ کے نبی بدعا دے رہے ہیں بڑا خطرناک پھر نبی بدعا دے رہے ہیں کہ جس نے اثر کی نماز چھوڑی میری بدعا ہے اس کے لیے کہ اللہ اس کے گھر بار کو تباہ کر دے اس کے اہل ویال کو تباہ کر دے میرے بھائیو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے نمازوں کا اہتمام کرو اور خصوصاً اثر کی نماز کا بہت اہتمام کرو بہت اہتمام کرو نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حقوق والے بنائے اولاد کے حقوق ماں باپ پر ان کی تربیت کرو اور تربیت یہ ہو کہ صرف وہ کھاتے پیتے ہو جائیں کاروبار والے ہو جائیں دکان والے ہو جائیں ان مکان والے ہو جائیں یہ تربیت نہیں ہوئی یہ اللہ والے ہو جائیں اس کی تربیت ہونی چاہیے اب اللہ والا ہونے کے ساتھ دکان ہے کاروبار ہے تجارت ہے سب صحیح ہے لیکن پہلے یہ ہے کہ وہ دیندار ہو اس کے پاس دین ہو شاہ عبد العزیز صاحب عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت آیا ہمارے رونگتے کھڑے ہو جاتے اس واقعے کو پر دو سال خلافت عمر ثانی ان کو کہا گیا انصاف کا عالم یہ تھا کہ پانی کے گھاٹ پر سمندر کے کنارے پر شیر اور بکری ساتھ پانی پیتے تھے لیکن شیر حملہ نہیں کرتا تھا یہ اثر تھا آپ کے انصاف کا یہ کوئی حقیقت نہیں ایک مثال تھی جیسے انگریز کے زمانے میں ہم کہتے تھے نا کہ ان کا سورج کہیں غروب نہیں ہوتا تھا جس کا یہ مطلب تو رہا ہے کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا مطلب ایک مثال تھی کہ ہر میرے ان کی حکومت تھی تو اس طرح علماء نے ایک مثال دی کہ شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا مطلب یہ ہے کہ ان کا اثر جانوروں پر بھی تھا لیکن جب انتقال ہوا تو آپ تعجب کرو گے سترہ درمس ہو سترہ درم اور اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا میرے بیٹوں شاید تم یہ سمجھتی ہو آپ نے وسیعت فرمائی کہ میرے بیٹوں میں نے سترہ جرم چھوڑے ہیں اس میں سے سب سے پہلے میری تجیز و تقسیم کا انتظام کرنا میرے کفن دفن کا پیسہ اسی میں سے اور اگر قبر کھودنے کی ضرورت ہے پیسے پڑے تو وہ بھی اس میں سے لینا اور اس کے بعد جو بچ جائیں وہ تم تقسیم کر لینا اب ان کے نو بیٹے تھے آپ بتائیے کہ کیا بچا ہوگا اور کتنا آیا ہوگا تو بچوں کے منہ چھوتے گئے بادشاہ وقت کی عہدہ دے تو عمر ابن نے فرمایا بے تو میں جانتا ہوں کہ تمہارا منہ چھوٹا اس لیے ہوا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ چھوڑا نہیں لیکن میں نے جہاں تمہیں دنیا کا وارث نہیں بنایا مجھے امید ہے میں نے تم لوگوں کو جنت کا وارث ضرور بنایا ہے میں نے تمہیں دین ہے تمہیں دین تو اولاد کا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے یہ اولاد کا حق ماں باپ پر ہے اور ماں باپ کا حق اولاد پر یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے اس کی اطاعت کرے ان کی تعظیم کرے ان کے سامنے نہ بولے ان کے حقوق پورے کرے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے یہ اولاد کے اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق اسی طرح چونکہ دنیا دارالحقوق ہے ہمارے پڑوسی کے بھی حق ہوں گے ہماری خالہ کے بھی حق ہوں گے ہماری پھوپھی کے بھی حق ہوں گے ہمارے ماموں کے بھی حق ہوں گے ہمارے چچا کے بھی حق ہوں گے ہمارے دادا کے بھی حق ہوں گے نانا کے بھی یہ دنیا دارالحقوق ہے اس لیے اس پہ ایک دوسرے کے حقوق پھر انہی حقوق کے ساتھ اور بھی حقوق ہے ہمارے اوپر دنیا بھر کے حقوق ہیں تجارت کریں گے تو تجارت کے حقوق آپ کپڑے دھلانے کے لیے دھوبی کے پاس گئے آپ کو کپڑے دھلانے کا حق ہے تو دھوبی کو آپ سے پیسے لینے کا حق ہے آپ بال کٹوانے چلے گئے آپ کو بال کٹوانے کا حق ہے اس کو پیسے لینے کا حق ہے تو یہ سارے مسائل جو ہیں پھر ان سارے مسائل میں اب ضرورت پڑے گی انصاف کی احکام کی شریعت کی دین کی انصاف کس کو کہتے ہیں کس کو انصاف کہتے ہیں انصاف کی تعریف کیا ہے سنو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی تعریف پکا یوہب کو لے ابھی ہی مایوہب کو لے نفسی یہ انصاف کی تعریف یہ تعریف کہیں نہیں ملے گی کہیں نہیں ملے گی نہ تورات میں نہ زبور میں نہ انجیل میں نہ صوف ابراہیم میں نہ صوف موسا میں نہ کسی اور کتاب میں نہ رامائن میں نہ مہابھارت میں کسی کتاب میں یہ تعریف نہیں ملے گی جو میرے آقا انصاف کی تعریف کر رہے ہیں یو ہم کلی اکی ما لی نفسی انصاف اس کا نام ہے تم دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے میں چاہتا ہوں مجھ پر کوئی حسد نہ کرے تو میں بھی آپ پر حسد کیوں کروں میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے تو میں آپ کو عزت دینے والا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال و دولت ہو تو میں آپ کی مالداری کو پسند کروں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو صحیح جورو نصیب کرے تو کسی کی اولاد کو بھی تو اللہ تعالیٰ صحیح جورو نصیب کرے یہ ہے انصاف اور آج انسان کی سوچ یہ ہو گئی کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا معلوم ہوتا ہے انصاف کا لفظ تو بول رہا ہے لیکن اس کی زندگی میں انصاف نہیں آیا نہ ہم میں نہ آپ میں انصاف ہی نہیں آیا ہم کہاں پسند کرتے ہیں کسی کے لیے ایک ایک کو اٹھا کر کے دیکھ لو چاہے مجھے اٹھا لو چاہے آپ کو اٹھا لو ہمارا دل اندر سے کسی کے متعلق یہ چاہتا ہی کہ اس کو عزت ملے اس کو ترقی ملے یہ مالدار ہو جائے اس کی دکان چل جائے اس کی بچی کا اچھا طے ہو جائے ہمارا جی اندر سے چاہتا ہی اور یہ ساری باتیں میں اپنے لیے چاہتا ہوں اس کو انصاف نہیں کہتے یو ہف ہی ماں کہ ما یوہ نفس مجمع الزوائی علامہ نور ہے حیثمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے ایک نوجوان صاحب اللہ کے نبی کے پاس ایمان ہے بڑا عجیب واقعہ ہے میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں ابو دارو شریف سے تو دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے مربی تھے کیسے مربی تھے وہ بالکل نوجوان ہیں اور جذبات اور خواہشات کا بھرا ہوا بس انہیں بہت خواہشات ہوتی ہے برائی کرتے کرتے عادت پڑ گئی ہے انہوں نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ تو پڑا لیکن کلمہ پڑھتے وقت یوں کہا اللہ کے نبی میں ایمان لاتا ہوں اس شرط پر کہ زنا نہیں چھوڑوں گا اب دیکھیے کیا شرط لگا زنا نہیں چھوڑوں گا آپ بتائیے آپ مولوی صاحب ہو میں مولوی صاحب ہوں اور آپ کے پاس کوئی آ کر کہیں تو اسی وقت گندہ اٹھائیں گے کہ ہمارے تیور بدل جائیں گے کمی نے ایمان لینے آیا ہے یا ایسے گورکھ گندے کرنے آئے ہماری دانت پڑے گی ہم نکال دیں گے اس کو اب نبی کی تربیت دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام وسلام کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا پیشانی پر بل تک نہیں آیا کوئی غصہ نہیں وہ یوں بیٹھے تھے روایت میں ہے کہ حضرت نے ان کو یہ فرمایا ادھر میرے پاس میرے پاس اتنا قریب کیا حضرت نے اتنا قریب کیا کہ یوں ان کے ساتھ دوستی باندھ لی حضرت نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے میں جب اس واقعے ہوئی پر آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں کہ کیسے نبی کا یوں ہاتھ باندھ کر حضرت بیٹھ گئے ابھی حضرت نے فرمایا تو جس کی مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے اگر وہی حرکت وہی کام اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو تو کیا کرے گا وہ کہنے لگے کہ میں بالکل پسند نہیں کروں گا اچھا تیری ماں کے ساتھ کاچا تیری پھوپھی کے ساتھ تیری خالہ کے ساتھ ایک ایک مثال دیتے حضرت چلے گئے یہاں تک کہ حضرت نے پیار اور محبت میں مسکراتے ہوئے اپنی یوں دوستی کر کے اس کو اتنی مثالیں دی اتنی مثالیں دی اتنی مثالیں دی کہ ان کے دل میں ایک بات راسب ہو گئی اور اللہ کے نبی میں توبہ کرتا ہوں میں اس کام سے توبہ کرتا ہوں جب یہ جملہ انہوں نے فرمایا تو حضرت نے ان کے سینے پر یوں ہاتھ رکھا اب دعا دی اللہ محمد بہو ہو مکفورا وکلب بہو تہورا وسائی ہو مشکورا اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے نبی دعا دے رہا اور اس کے دل کو پاک کر دے صاف کر دے اس کام سے اور اس کی کوشش کو قبول فرما لے یہ جو چاہ رہا ہے نا کہ میں اب نہیں کروں گا اس کی کوشش کو قبول فرما لے وہ صحابی ایمان لائے ہیں اس واقعے کے موقع پر آپ کی عمر گرامی تیس سال کی ہے آپ سے تیرہ سال کی عمر میں بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کی دعا کا اثر ابھی بھی میرے دل کے اوپر ہے یہ حضرت کی محبتیں تھیں اسی لیے قرآن کریم میں اللہ جل شاہ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا لقد جا حکم رسول من انفس عزیز علیہ ما انب تم ہری سن علیہ کم بالمنی نوف الرحیم ارے کبھی ان کے پاس آ کر اس کا ترجمہ تو پوچھو لقد جا اکم رسول من انفس البتہ تحقیق سے تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تمہارے ہی اندر سے فرشتہ نہیں ہے وہ وہ تمہاری طرح کھاتا ہے پیتا ہے بازار جاتا ہے وہ بیوی سے ملاقات کرتا ہے تمہاری ہی طرح ہے تم کہیں اس کو فرشتہ نہ سمجھ لینا کہ تم یہ سوچنے لگو کہ نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تمہاری ہی طرح ہے عزیز ما تم وہ بہت غمگین ہوتا ہے تمہاری مصیبتوں کو دیکھ کر اللہ اللہ کہہ رہا ہے امتیوں کی مصیبتوں کو دیکھ کر کے بہت تکلیف ہوتی ہے نبی کو عزیز علیہ تم تمہاری تکلیفوں کو دیکھ کر اس نبی کو بڑا صدمہ ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک عورت کی چوری ثابت ہو گئی شریعت کے حدود پر ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی زاروں قطار رو رہے ہیں فرمایا میری امت کی ایک عورت کا حج کس رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ زنا کا ثابت ہو گیا پتھر سے مارا جا رہا ہے اور اس موقع پر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کی لانت ہو فرمایا اللہ کی لانت کے کلمات اس پر نہ بولو اللہ بھی اس سے خوش ہے نبی بھی اس سے خوش ہے اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو دے رہے عزیز علیہ ہی مانی حریص علیکم وہ تمہارے باپ میں بڑا لالچی ہے کہ میرے امتی اللہ کے بن جائے اللہ کے بن جائے ہری سنالے کو اللہ کے بن جائے یہ نیکی پر آ جائے تقوی پر آ جائے پرہیزگاری پر آ جائے بالمؤمنین رعوف الرحیم اور مسلمانوں پر بڑا ہی رحم کرنے والا دل دیا ہے اس نبی بالمؤمنین رعوف الرحیم بڑی رحمت والا دل دیتا ہے وہ اپنی امت کے ساتھ شفقت کا پیار کا محبت کا معاملہ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کے باپ میں تو آسان باتیں اختیار فرمائی اپنے باپ میں مشکل باتیں اختیار فرمائی امت کو یہ کہا کہ نہیں تم کو اتنی مصیبت نہیں امت کے باپ میں تو یہ کہا گیا کہ بھائی دیکھو تحجد تمہارے لیے نقل ہے اٹھو تو بہتر ہے پڑھو تو بہتر ہے اور نبی کہانی یہ ہے کہ تحجد نہیں چھوڑی اور وہ تحجد پری وہ تحجد پری کہ پاؤں مبارک ورم کر گئے اور بخاری شریف میں کبھی کبھی خون نکلنے لگتا کتنی دیر کھڑے رہتے خون نکلنے لگتا اور عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ تو معصوم اور مقفور ہیں کوئی گناہ آپ کا نہیں ہے آپ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا شکورا کیا میں جب اللہ نے مجھ کو معاف کر دیا تو میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تمہیں نیکی کی توفیق دے تو اور اللہ کی عبادت کرو یہ نہیں کہ نیکی کی توفیق ملی تو عبادت چھوڑ دے اور عبادت کرو اس اس کے شکر گزار بندے بڑھو امت کے بعد میں تو آپ نے روزوں کو یوں کہا کہ رمضان کے روزے رکھ لو باقی آرے دنوں کے اندر اگر ہر مہینے میں تین روزے رکھو گے ایا میں بیس کے تیرہ چودہ پندرہ بہت اچھا ہوگا امت میں سے یہ سنت چھوٹ گئی تیرہ چودہ پندرہ کی سنت جو ہے امت میں سے عمومی طور پر چھوٹ گئی ارے کبھی کبھی کسی مہینے میں تو ادا کر لو ابھی تو دن بہت چھوٹے ہیں ابھی تو بہت چھوٹے دن ہیں چھ بجے جا کر کے صبح شادی ہو رہی ہے اور شام کو سوا چھ بجے پھر افطار ہو جاتا ہے بارہ گھنٹے کا روزہ ہے بارہ گھنٹے کم سے کم ان دنوں میں تو ہم اس سنت کو ادا کر لیں ایام بیس کے روزے حضور نے فرمایا جس نے مہینے کے تین روزے رکھے تیرہ چودہ اور پندرہ تو ایک روزے کا ثواب دس روزوں کا ملے گا تین روزوں پر اللہ پورے مہینے کا ثواب ادا کرے گی لیکن واجب نہیں کیا واجب صرف رمضان اور نبی کے بعد میں آپ نے اتنے روزے رکھے اتنے روزے رکھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کبھی کبھی ہم کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت اب افطار ہی نہیں کریں گے امت کے بعد میں خرچ کے بعد میں یوں کہا بہت مال خرچ نہ کرنا اپنی اولاد کے لیے بھی رہنے دو صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حجت الوضا کے موقع پر کہ اللہ کے ابھی میری بیماری بہت سخت ہو گئی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ میں کہیں یہاں مر نہ جاؤں میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی ہے میں چاہتا ہوں کہ دو ترتیاؤں صدقہ کر دو وقف کر دو اور ایک ترتیاؤں اس بیٹی کو دو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں فرمایا اچھا آدھا بیٹی کو دوں اور آدھا صدقہ کر دوں فرمایا نہیں فرمایا اچھا دو ترتیاں اس بیٹی کو دوں اور ایک ترتیاں اس کی وسیعت کروں صدقہ کروں کروں نے فرمایا ٹھیک ہے بس کثیر چلو اتنا کر دو اتنا کرو ایک ترتیاں اس کرو اور پھر حضرت نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کر جاؤ یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ اپنی اولاد کو آلتن فقیر اور تندرست چھوڑ کر دے اور مال سارا سب کا کر کے چلے گئے اور تمہاری اولاد یہ تک اور انداز لوگوں کے پاس بھیک مانگتی رہے فرمایا یہ بری بات اور پھر کو یوں فرمایا کہ تو صدقہ اور وقف کرنا چاہتا ہے اور اسی کو ثواب سمجھتا ہے فرمایا یہ سن لے اگر اپنے اہل و عیال پر اپنے بیوی بچوں پر بشرطے کے اصراف نہ ہو فضول خرچی نہ ہو اپنے بیوی بچوں پر اگر تو خرچ کرے گا اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کریں گے اور ساتھ کو اور زیادہ فرمایا میرے ساتھ حتیٰ کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ نقمہ رکھے گا اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب ہوتا ہے تم اس کو ثواب نہیں سمجھ رہے ہو ارے تمہاری اولاد پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے تمہاری بیوی کے منہ میں نقمہ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے تو امت کو تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی بہت خرچ نہ کرو کہ کل کو سارا مال خرچ کر دیا اور یوں ہاتھ لگا کر بیٹھ جاؤ کہ اپنے پاس کچھ نہیں اور تمہاری اولاد بھیک مانگے امت کو یہ کہا اور آپ کا حال یہ ہے کہ دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلا اور جو آیا وہ سارا صدقہ کر دیا آپ نے اپنے باپ میں یہ طریقہ کیا اصل کی نماز پڑھائی آپ نے اور جلدی جلدی مسلے سے چلے گھر گئے اور پھر واپس مسلے پر آ کر بیٹھ گئے صاحبہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج جو ہم نے آپ کا حال دیکھا ایسا پہلے نہیں دیکھا تو حضرت نے فرمایا بحرین سے جو مال آیا تھا اس میں ایک سونے کا سکہ تھا اور وہ سونے کا سکہ سارا مال تقسیم کر دیا وہ سونے کا سکہ گھر میں رہ گیا تھا مجھے نماز میں خیال آیا کہ وہ سکہ ایک طرف رہ گیا ہے تو خیال یہ آیا کہ اگر محمد مر گیا تو امت کا سکہ میرے ذمہ باقی رہ جائے گا اس لیے میں جلدی اٹھ کر گیا اور عائشہ کو کہہ کر آیا کہ اس کا صدقہ کر دو دے دو کسی غریب کو اور پھر میں واپس آ کر مسلح پر بیٹھ گیا اپنی ذات کے بعد میں تو آپ نے یہ سوچا کہ جو آیا وہ خرچ کر دیا امت کو یہ کہا کہ تم ایسا نہ کرنا زہد میں دیکھ لو تکوا میں دیکھ لو ورا میں دیکھ لو پرہزداری میں دیکھ لو واقعہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غزب احداب میں جس بات غزب خندق کہتے ہیں ایک صحابی نے آپ نے فرمایا بہت جھوٹ ہے بہت جھوٹ ہے مجھے کئی دن ہو گئے یہ کام نہیں کیا جا رہا ہے جو کھندک کھودنی تھی نا یہ کام نہیں کیا جا رہا ہے حضرت بہت پھوک ہے تو حضرت نے اپنا دامن اٹھایا یہ اور دامن اٹھا کر فرمایا کہ تیرے پیٹ پر ایک پتھر بندہ ہوا ہے محمد کے پیٹ پر دو پتھر بندے یہی خندق کا موقع ہے حضرات صاحب کرام جہاں کھود رہے ہیں تو نبی سیٹ بن کر کھڑے نہیں ہیں حکم نہیں کر رہے یہ کرو وہ کرو آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ بھی کھودنے میں شریک ہیں اور صرف کھود نہیں رہے بلکہ تگاروں میں اور برتنوں میں مٹی اٹھا اٹھا کر کے حضرت اپنے سر پر رکھ کر کے اس کو باہر ڈال رہے ہیں اور وہ مٹی آپ کے اوپر گر رہی ہے اور کسی صحابی نے فرمایا حضرت آپ کے خوبصورت بدن پر مٹی گر رہی ہے فرمایا جس کے اوپر اللہ کے راستے میں مٹی گرے گی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر رکھا ہے یہ نہیں کہ سیٹھ بن کر کے حضرت کرے میں آپ کو میرے بھائی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا معلم آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہنے والے تو بہت ہیں جو شاندار تقریر کر لیتے ہیں اور تقریر کرنا بھی بہت آسان ہے کہ دھواں دار میں تقریر کر لوں لیکن جب کام پر جائے اور اس موقع پر محمد الرسول اللہ کے طریق پر ہم اپنے آپ کو بھی لگا دیں یہ بہت مشکل ہے یہ تو بہت آسان ہے کہ میں تقریر کر لوں لیکن جب موقع آ جائے اور اس موقع پر میں بھی دین کا وہ کام کروں مسجد نبی تعمیر ہو رہی ہے اور صاحب کے پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں تو اللہ کے نبی بھی پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور مٹی آپ کے اوپر گرتی جا رہی ہے اور حضرت عمار دو پتھر لے کر آ رہے تھے ایک کیا ہے کیا تو اللہ نے حبیب نے عمار سے پوچھا عمار دو دو پتھر لا رہے ہو بہت وزنی ہے بہت وزن ہے اس کا ایک ایک ہوتا فرمایا اللہ نے حبیب ایک میری طرف سے ایک آپ کی طرف سے کیا مزہ آ رہا ہوگا کیا مزہ آ رہا ہوگا غریبی تھی لیکن للہیت تھی وہ ظاہر کے غریب تھے لیکن دل اللہ کی محبت سے معمور تھا آج ظاہر سب کچھ ہے دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکی محبت ہی نہیں اور جب اللہ کی محبت نہیں رہی تو غیروں کی محبت آ گئی ہمارے لیے میرے بھائیوں اسی لیے میں نے آیا کل من اللہ عالم رسول من ان اللہ کا تم پر احسان ہے کہ ایک ایسا رسول تمہیں عطا فرمایا ابیم رسول المن یتلو والے آیات آیا جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا آج, آج یہ سنت بھی ہمارے اندر سے نکل گئی اللہ کے نبی کو حکم دیا اللہ نے الکتاب اے پیغمبر اس قرآن کی تلاوت کرو جس کو ہم نے تم پر اتارا ہے پیغمبر جیسا پیغمبر جس پر قرآن اترا ہے اس کو کہا گیا کہ قرآن پڑھو اور نبی کو دن میں دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا رات کی تحجد میں نبی قرآن پڑھتے تھے اور کتنا پڑھتے تھے آٹھ پارے دس پارے پندرہ پارے اللہ کے نبی رات میں تراوی اپنے تحجد کے اندر قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں جس نبی پر قرآن اترا اس کو جب کہا گیا کہ قرآن پڑھو آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا عمومی طور پر دیکھو قرآن نہیں پڑھتے ہم میرے بھائی اور قرآن پڑھنے کا معمول بناؤ روزانہ ایک پارا پڑھو روزانہ سب کچھ کے لیے ہمارے پاس وقت ہے جیوت کرنے بیٹھتے گھنٹے جیوت کرتے ہیں گھنٹے برائیوں پر لگتے گھنٹوں ہنسی مذاق پر لگتے گھنٹوں نکل جاتے اور قرآن کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس اور اگر قرآن پڑھتے نہیں آتا ہے تو قرآن سیکھو قرآن کو سیکھنا چاہیے اور قرآن سیکھ کر روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول بناؤ آدھی رات سے زیادہ یادی رات سے کم اور قرآن کریم کو پڑھ تر قرآن تبدیلا قرآن کریم کو پڑھ اور فرمایا رات کا اتنا لوگوں کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے رات میں اٹھنا لوگوں کے لیے بھاری پڑ رہا ہے میرے محبوب تو رات میں اٹھ کر کے مجھ سے مانگ اس لیے کہ رات میں میری رحمتوں کے دروازے کھل جاتے کبھی یا اومیترون شہر کے موقع پر شادی سے پہلے پہلے وہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں میں ان کو معاف کرتا ہوں اور میں پہلے آسمان پر آ کر پکارتا ہوں ہے رزق مانگنے والے دے دوں ہے عزت مانگنے والے دے دوں ہے ہے کوئی کوئی جو ہے مفرت مانگنے والا اس کو دے دوں اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان نلک بن نہار سبحان طویلا ان نلک بن نہار سبحان طویلا اے میرے پیغمبر دن میں آپ کو بہت تیرنا رہتا ہے سبحان کا ترجمہ تیرنا عجیب و غریب لفظ اللہ نے استعمال کیا تیرنا رہتا ہے کیا مطلب تیرنے کا کیا نبی تیرتے تھے روزانہ سوئمنگ پول میں جاتے تھے کیا کرتے تھے دن میں آپ کو تیرنا رہتا ہے اللہ جل شانو مثال دے کر ایگزامپل دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جیسے ایک آدمی تیرنا شروع کرتا ہے سمندر کے اندر تو بیچ میں رکتا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تیرتے تیرتے چلو بیچ میں رک کر چائے پانی کر لیں وہ تو پھر برابر تیرنا پڑے گا اور اس کنارے پر نکلنا پڑے گا وہی جا کر چائے پانی ہوگی بیچ میں نہیں مسلسل تیرنا ہوگا تو اللہ کے نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا میرے محبوب ان سبحان طویلا دن بھر تیرنا رہتا ہے مطلب تو فجر سے اٹھتا ہے تو رات تک مسلسل میری دعوت میں لگا ہوا ہے بیچ میں تجھے کھانے کا وقت بھی نہیں ملتا یہ بتانا چاہ رہا مسلسل تو میرا کام کرتا جا رہا ہے تو دن میں تجھے اگر میرا قرآن پڑھنے کا موقع نہ ملے تو رات میں میرا قرآن پڑھ یہ سنت ہمارے اندر سے چھوٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نبی ہوگا یتلو تعلیم آیا جو اپنے قرآن کو پڑھ کر سکھاتا ہے وہ ذبکی ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے وہ عالم محمد کتاب الحکمہ اور ہمیں قرآن کی باتیں سکھاتا ہے وہ ان کانوں میں قبل مبین اور اس سے پہلے تم گمراہیوں میں تھی اگر نبی نہ آتے تو تمہیں جنت کا راستہ کون بتاتا نبی آئے اور اس نے ہم کو جنت کا راستہ بتایا لوگ اس وقت بڑی محنتیں کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ فلا مسئلہ فلا مسئلہ میں یوں کہہ رہا ہوں یہ سارے مسئلوں کو پیدا کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں اس لیے کہ عورتوں کے دروازے پر مسائل ہم ہی لے رہے ہیں اور امی نے اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اب ہمارے خلاف فیصلے کر رہے اگر ہم ہی اپنے مسائل کو اپنے اندر حل کرتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے تو کبھی یہ دن دیکھنے نہ پڑتے اللہ کرے کہ آج بھی امت بیدار ہو جائے اس لیے کہ تمہارے خلاف بڑی شادی سے ہو رہی ہے بڑے پلان بن رہے ہیں بڑے حالات ہیں ہم میدر کے کنویں کی طرف بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمارے خلاف کیا پلان بن رہے ہیں بڑی شادی سے چل رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے اسلام کو ختم کر دیا جائے یہ صرف زبانی بول نہیں ہے کہ گھر واپسی یہ ایک محنت ہے ایسے ہی نہیں بول رہے ہیں یہ محنت ہے جو کر رہے ہیں اگر میں نے اور آپ نے اپنے اندر اپنے بچوں کے اندر ایمان کو مضبوط نہیں کیا تو ہم قبر میں ہوں گے اور ہماری اولاد ان کے ہاتھوں میں ہوگی میں آپ کو صحیح بات کہتا ہوں کہ مدارس اور مکاتی بہت بڑا احسان ہے دعوت و تبلیغ بہت بڑا احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے اور پکا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان چراغوں کو باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ ان چراغوں کے شرور اور فتن سے بلا اور مصائب سے حق تعالیٰ جل شان ہو مدارس کی مکاتب کی دعوت و تبلیغ کی خانقاہوں کی اللہ پورے پوری حفاظت فرمائے وصل اللہ علیہ نبی کریم اللہ وسلم وسلم دائما ابدا حبیبی کا خیر الخلق کلہم اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا ولا مخزومین اے اللہ ہم سب کو موجبات مغفرت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو معاف کرتا ہے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیرا حبیب راضی ہوتا ہے ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اے اللہ ایسے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ حضور کی مبارک زندگی پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما للہیت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا اپنے حبیب کو راضی کر دے اے اللہ ساری زندگی دھکے کھانے کے بعد بھی اگر تو نے ہم کو معاف کر دیا اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما ہماری نمازوں کو قبول فرما ہماری تلاوت کو قبول فرما اے اللہ جو کچھ عطیات داد و دہیش تیرے راستے میں ٹوٹے پوٹے ہاتھوں سے ہو رہی ہے اللہ اس کو خیر و برکت سے مالا مال فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما اے اللہ سب کے کاروبار کاروبار میں برکت عطا فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما اے اللہ اس مسجد کی اور تمام مساجد کی حفاظت فرما اے اللہ مکاتب اور مراکز کی حفاظت فرما خانقاہوں کی مدرسوں کی حفاظت فرموں کو فیل فرما باطل اسکیموں کو فیل فرما باطل اسکیموں کو فیل فیل فرما فرما باطل اسکیموں کو عزت کی حفاظت فرما اللہ ہم سب ہم کا بول بالا فرما اے اللہ مسلمانوں کی آب و عزت کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دستے سے پورا فرما جو مانگا آپ نے فضل سے عطا فرما نہیں مانگا آپ نے فضل سے نصیب فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ اے اللہ قبول فرما آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم گیا رحم اللہ www.attableague.com, the reviver of